ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر ينذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون اللہ سبحان و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ یاسین کی ابتدائی آٹھ آیات تلاوت کی گئی گزشتہ دروس میں آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر چھ تک یعنی چھ آیات مبارکہ کا ترجمہ اور اس سے متعلق تفسیری نکات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے آج کی اس حاضری میں سب سے پہلے برکت حاصل کرنے کے لیے ان آیات کا ترجمہ کروں تاکہ پچھلا مضمون تازہ ہو جائے اور آج کی تلاوت شدہ آیت نمبر سات اور آٹھ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی یاسین اس کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو سب سے زیادہ معلوم والقرآن الحکیم قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں والا ہے اسی حکیم کا دوسرا ترجمہ قسم ہے اس قرآن کی جو مستحکم ہے جس کے مضامین بڑے پختہ اور پکے ہیں جن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں قسم کھا کر فرمایا ان نقل ان المرسلی بے شک آپ اللہ سبحان و تعالیٰ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں صراط مستقیم آپ سیدھے راستے پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جو بڑی غلبے والی بڑی رحم والی ہے اس کا مقصد ذکر فرمایا لتون ذرا قومن تاکہ آپ ایسی قوم کو آخرت کے عذابوں سے ڈراؤ ما ان ذرا آبا اہم فہم غافلون جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ان آیات کا ترجمہ اور تفصیل چونکہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا اس لیے ابھی اگلی آیات کو شروع کیا جاتا لقد حق القول سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ لقد یہ تاکید کا لفظ ہے جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہے لام اور قد لام کا معنی بھی تاکید اور قد کا معنی بھی تاکید یعنی یہ بات بڑی پکی اور ٹھکی ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں دو مرتبہ تاکید کے الفاظ استعمال فرمائے لقد یقیناً حق القول بات ثابت ہو چکی بات ثابت ہو چکی السری ہم ان کفار میں سے اکثر لوگوں پر فہم سو یہ لوگ لا یؤمنون اب ایمان نہیں لائیں گے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کی اکثریت کی شامت اعمال کو ذکر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب بھی اتاری اور ساتھ ساتھ معلم کتاب کو بھی مبوس فرمایا یعنی کتاب اللہ بھی آئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبوس ہوئے اور ان کو بڑے سوز کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ آخرت کے بارے میں ڈرایا لیکن یہ لوگ مسلسل ہٹ دھرمی اور اپنے اناد اور ضد کی وجہ سے اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور انہوں نے مسلسل نافرمانی کے ذریعے اپنی ایسی حالت کر لی کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق فرما دیا کہ اب ان کی ہدایت کی توقع نہیں یہ گویا اب یہ لا علاج مریض کی طرح ہو چکے ہیں اب ان کی شفا کی توقع نہیں اور یہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کفار کا اپنا ہی کیا دھرا ہے اپنے ہی اعمال کی شامت ہے جو قرآن نے ذکر فرمائی ہے حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی اللہ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لے اور ندامت اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے اس نقطے کو دور فرما دے اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ سیاہ دھبا اور نقطہ اس کے دل پر برقرار رہتا ہے پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا لگ جاتا پھر تیسرا گناہ کرتا ہے پھر تیسرا دھبا لگ جاتا پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرتے کرتے وہ نقطے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس کا دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا جب ایسی حالت ہو جائے تو فرمایا اب کوئی بھی ہدایت کی بات اس کے دل میں اثر نہیں کرتی اور اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قرآن کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی سورہ متففین کی آیت ہے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کل را قلو بھی نویک سے کلا اب ان کی ہدایت کی توقع نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ چکا ہے ران زنگ کو کہا جاتا ہے زنگ آلو دو زنگ آلو دل میں اب ہدایت کی توقع نہیں وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے کلام کے سامنے جھکے تو آگے اس میں ہدایت کا وہ اپنے دل کے برتن کو خالی کرے تو ہدایت کا قطرہ اس کے اندر اترے انہوں نے تو اپنے دل کو اوندا کیا ہوا اور دل بھی بالکل کالا سیاہ اور ہٹ دھرمی اور زد یہ کون سا مرض تھا جس کی بنیاد پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ حالت کو ذکر فرمایا یہ بیماری جو ان کے اندر موجود تھی یہ روحانی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری ہے روحانی امراض میں باطنی امراض میں سب سے برا رزیلہ تکبر کی بیماری ہے جس کا ایک ذرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں تکبر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان وہ المتکبر کسی بندے کو تکبر زیبا نہیں کسی کمال پر کسی ہنر پر مال پر جمال پر علم پر اولاد پر خاندان پر کسی چیز پر تکبر زیبا نہیں اس لیے کہ اس کے انجام کا کوئی پتہ نہیں انجام کا کیا پتہ کیا ہونے والا کسی کو بھی یہ زیبا نہیں تکبر اور سب سے بری بیماری یہ تکبر کی بیماری ایسی تھی حضرت نو علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو حق سے دور رکھنے والی چیز ہے وہ بیماری تکبر کی بیماری وہ زبان سے تصدیق کا کلمہ اقرار کا کلمہ اور سر تسلیم خم کرنے سے رکاوٹ بنتی ہے تکبر کی بیماری لیے سب سے پہلا تکبر ابلیس نے کیا تھا سب سے پہلا تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جتنی مخلوقات بنائیں اس کی سب سے پہلے جو نافرمانی ابلیس نے کی جبکہ فرشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا وہ جو تقبیم انکار کیا اس نے زبان سے میں نہیں سجدہ کرتا یہ کس وجہ سے کیا اندر تکبر تھا قرآن نے خود فرمایا ابا وکان من الكافرین اس نے زبان سے انکار کیا دل میں تکبر موجود اور جب دل میں عاضی ہوتی ہے تو پھر جب بندہ کوئی اللہ کا بندہ کسی کو اس کی غلطی پر متنبع کرتا میرے بھائی یہ غلطی ہے اور دل میں اس کی عاضی ہے تو وہ اس کا سو جانوں سے شکر گزار ہوگا سو جانوں سے کہ یہ میرا کتنا بڑا محسن ہے دیکھو یہاں اگر کوئی کسی کو نقصان دہ چیز سے دشمن سے یا گڑے سے یا آگ سے کسی اور نقصان سے یا وہ زہر پینا چاہتا تھا بچا لے ہم شکریہ ادا کرتے نہیں کرتے کیا وجہ ہے اللہ والے اور اللہ کی طرف بلانے والے جب وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو بجائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے اور ان کے ممنون احسان ہونے کے ان کے مقابلے میں آدمی کھڑا ہو جائے انہوں نے کون سا آخر جرم کیا اگر انہوں نے اللہ کی طرف بلایا ہے اور اسی کی کامیابی کے لیے بلایا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ تو اپنا بنانے کی بات تھی اس کی اس کی اپنی ذات کے ساتھ خیر تھی لیکن نہیں یہ رضیلا اتنا برا رضیلا ہے اس رضیلے کے ہوتے ہوئے بندہ اللہ کی طرف بلانے والے اور جن کے سب سے بڑے نمونے پیغمبر تھے العظم پیغمبر ان کے سامنے آ کر ہنو علیہ السلام کے زمانے میں تکبر یہ کہتے تھے آپ ہمیں دین کی طرف بلا رہے ہو یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے سارے فقیر لوگ ہیں کمی قسم کے لوگ ہیں لنا آبادی ارائی یہ تو گھٹیا لوگ ہیں ہم نہیں ان کے ساتھ بیٹھ سکتے نہ ہماری شان اونچی بس یہی شان ان کو لے ڈوبی دنیا بھی برباد ہو گئی آخرت بھی برباد ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں اور اپنے اوپر نظر پسند نہیں کیا بندے کی شان حالت اور کس ذات کے سامنے نے کس چیز پہ فخر کر میں عرض کیا کرتا ہوں آدمی کے کیا بھروسہ کس وقت لڑک جائے اور آجز اور مسکین ایک قطرہ بھی اپنی زبان سے نگلنے کی طاقت نہیں رہتی آدمی ایسا ہوتا جس اللہ کی ذات کے سامنے اتنی بڑی عظمتوں والی ذات اللہ کرے یہ انکسار اور آرزی کی شان ہمارے اور جب انکسار آتا ہے انکسار کا معنی ٹوٹ جانا جب دل ٹوٹ جاتا ہے اللہ کی عظمت کے سامنے اور آجزی آ جاتی پھر کیا ہوتا ہے انا عند المنکسرت سیرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اگر پانا چاہتے ہو تو میں ان لوگوں کے دلوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل عاجزی اور انکساری والے ہوتے میں انہی کے پاس ہوتا ہوں تو بھائیو یہ قرآن کریم نے جس مرض کو یہاں اس آیت میں ذکر فرمایا وہ تکبر کی بنیاد پر مسل ہٹ دھرمی کی بنیاد پر مسلسل انکار کرتے انبیاء علیہ السلام قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا جب یہ آیات کو پڑھتا ہوں میرا دل جھوم جاتا اور ایسے مؤثر انداز میں کاش ہم اور امت مسلمہ کے تمام افراد ان کو پڑھ لیں اور دلوں میں بٹھا لیں سورہ ولم کی آخری آیا قرآن پہلے سے ذکر فرما رہا اس دن بڑی بربادی ہوگی جٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ویل ہوگی جہنم کی جہنم کی وادی ہے ویل یہ ٹھکانہ ہوگا کھا لو جتنا کھانا اور دنیا کے ساز و سامان سے جتنا نفع اٹھانا اٹھا لو قلیلاً قلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون تم مجرم ہو گناہ گار ویل یومئذ للمکذبین اگلا لفظ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ رُكَعُوا لَا يَرُكَعُونَ جب ان سے کہا جاتا نا جھک جاؤ نہیں يؤمنون آخر اس حدیث اس قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے یہ لوگ کون سی چیز ہے جو ان کو سنوارے گی اس قرآن کے بعد بھی کسی کا انتظار اور دوسری جگہ تو ستائیسویں پارے میں بہت کھول کر بیان فرما ستا تعجبون اس قرآن کے بارے میں حیرت میں پڑے ہوئے آج بھی دنیا مسلمان ہونے کے باوجود قرآن پر ایمان ہونے کے باوجود قرآن سے دور مسلم ہونے کے باوجود قرآن سے دور قرآن کے حقائق اس کے معنی اس کی تعلیمات اس کی خبر نہیں اس کے آکام پر انفرادی زندگی سے اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی تک قرآن سے دوری الحديث تعجبون وتضحكون دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے فرق وتضحكون ولا تبكون تم ہنستے ہو روتے کیوں نہیں ہو اللہ ہنستے ہو وتضحكون ولا تبكون روتے کیوں نہیں ہو اگلی آیت جو میں پڑھوں گا اس پر سجدہ واجب اور ہم سب سجدہ کریں گے فاعبدوا للہ واسجدوا اب بھی اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور سجدہ کر لو اب بھی جھک جاؤ کامیابی کا راز اسی میں جھک جاؤ یہ جھکنا یہی ہے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار مکہ کا کہ انہوں نے اپنی حالت ایسی بنا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ان پر ثابت ہوگی کہ اب ان کی حالت ایسی اب یہ ایمان نہیں لائیں گے جیسے قرآن نے سورہ شروع میں فرمایا بکمن امیون یہ بہرے ہو چکے اندھے ہو چکے گونگے ہو چکے نہ ان کے کان حق سنیں گے نہ ان کی آنکھیں حق دیکھیں گی نہ ان کی زبان سے حق کا بول نکلے گا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے اب یہ ایمان نہیں لائیں ان کی حالت دیکھیے کس طرح مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کس قدر مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے کیسی دعوت اور جب وہ حالات ابتدائی آپ کی دعوت و تبلیغ کے پڑے جاتے رونگتے کھڑے ہو جاتے آپ نے کتنی سو کتنی محبت کے ساتھ امت کو ایمان کی دعوت دی اور فکر آخرت قرآن نے اب ان کا انجام ذکر فرمایا لقد حق القول على اکثرهم ان پر اللہ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی لا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ حالت مایوس جیسے ہم اپنے کسی مریض کو لے کر جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تکلیف اور ڈاکٹر کیسے اب مایوس اب ہم علاج نہیں کر سکتے گھر لے گئے مایوسی کی کیفیت ظاہر یہ تو ایک دنیا کی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دے سکتے پھر بھی ڈاکٹر کے بغیر دے سکتے اور جس کو رب العالمین فرمایا اس کی ہدایت کی توقع نہیں ہے تو اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ان کی ہدایت کی توقع نہیں تھی تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا نہیں تبلیغ کا حکم ہے کہ آپ تبلیغ کرتے ہیں یہ آپ تبلیغ کریں اس لیے کہ آپ کو پہنچانے کا اور تبلیغ کا ثواب ملتا رہے آپ اپنا کام کرتے رہے اس جملے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوتا جب امت کا یہ افراد اس طرح ہٹ دھرمی اور اعنات کا مظاہرہ کرتے تھے آپ کے دل اتھر کو بڑا صدمہ ہوتا تھا آگے اگلی آیت یعنی آیت نمبر آٹھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ مشرقین مکہ کی ایک حالت کو مثال کے ذریعے سے بیان فرما پہلے ہمیں آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اننا بے شک ہم نے بنایا فی آنا ان کی گلوں میں ان کی گردنوں میں ہم نے بنا دیا توق ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے فن القان سو وہ توق یا یہ ضمیر ہے اس سے مراد وہ توق وہ جو ہیں از قان یہ اذقان زقن کی جمع ہے اور زقن تھوڑی کو کہا جاتا ہے وہ توق ان کی تھوڑی تک جکڑے ہوئے ہیں مقمحون سو اس کی وجہ سے ان کے منہ اوپر کو اٹھے ہو اس کی وجہ سے منہ ان کے اوپر کو اٹھے قرآن نے یہ جو مثال دی پہلے میں مثال عرض کر ایک شخص ایسا ہے جس کی گردن میں سخت قسم کا توق ڈالا گیا اور توق بھی اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہے اور اس کو ذرا نیچے اس کی ٹھوڑی کو آنے نہیں دیتا کہ وہ نیچے ذرا سی گردن جھکا لے اپنے آپ کو دیکھ لے اپنے پاؤں کو دیکھ لے اپنی حالت دیکھ لے اپنا گریبان دیکھ لے اپنا دامن دیکھ لے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا بس اس کی نظریں اوپر کی طرف اٹھی ہوں قرآن کریم نے کفار کی اس حالت کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرما کہ ان حضرات ان کی ان کی حالت یہ ہے کفار کی یہ جو توق ہے یہ ہٹ دھرمی اور اناد کا توق ہے ہٹ دھرمی اور اناد ایسی ہے ان کے اندر اتنی بھری ہوئی ہے کہ اب وہ ان کو جھکنے ہی نہیں دیتی وہ اس قدر ہے اس نے اس کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہٹ درمی اور اعناد نے کہ ان کو ذرا بھی نیچے نظر نہیں کرنے دیتی اور جھکنے نہیں دیتی قرآن کریم نے ان کی ضد کی کیفیت کو اور اس میں یہ مثال بھی بیان فرما دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے اپنے آپ کو اپنے انجام کو اپنے اپنی حالت کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرما کہ آدمی جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے کے لیے اس کی دو صورتیں ہوتی ایک تو یہ کہ اس کے اپنے اندر نور موجود جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے دو شرطیں ایک انسان کی آنکھیں صحیح ہوں اور دوسرا باہر روشنی میں دو نور ضروری ہیں اوپر کی روشنی اور آنکھ کی روشنی اگر باہر تو بہت روشن ہے لیکن آدمی کی آنکھ میں روشنی نہ ہو تب بھی نہیں دیکھ سکتا اور اگر اس کی آنکھ تو خوب روشن ہو لیکن خارج میں روشنی نہ ہو باہر جیسے یہ لائٹ ہے یہ سورج کی روشنی تب بھی نہیں دیکھ سکتا دو روشنیاں ضروری قرآن کریم کی اس آیت میں پہلے والی روشنی کی نفی فرما کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے ان کے اندر اپنا بھی نور موجود ہے اور اگلی جو آیت آئے گی اس میں باہر کی رکاوٹوں کو ذکر فرمایا جس کی انشاءاللہ تفصیل اور اس کا ترجمہ آئندہ درس میں عرض کیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان آیات کی برکت سے انکسار پیدا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکبر کی تعریف ذکر فرما رہے ہیں اور تکبر کی اتنی مذمت یہ تکبر کیا چیز ہے آپ نے ارشاد فرمایا الحق و غمت الناس تکبر دو چیزیں ہوتی ہیں تکبر یہ نہیں ہوتا کہ آدمی اچھا لباس پہنے یا اچھا جوتا پہنے آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ تعالیٰ تو جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں اور بندے کا اچھے جوتے کو یا اچھے کپڑے کو یا اچھی گاڑی کو ان چیزوں کو پسند کر لینا یہ تکبر نہیں تکبر یہ ہے بطر الحق حق بات کو ٹھکرا دینا غم الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کو عظیم سمجھنا اپنے آپ کو افضل سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ دو تکبر کی شاخ اور بطر الحق یعنی حق بات کو ٹھکرانا یہ سب سے بڑا تکبر ہے اس لیے کہ جب بندہ حق بات کو ٹھکرا دے جیسے کسی عالم نے کوئی مسئلہ بیان فرما یا کوئی حدیث مبارک ہمارے سامنے آئی یا قرآن کی کوئی تعلیم سامنے آئے اور اس کو کوئی آدمی ٹھکرا دے نعوذ اللہ اور یہ بیماری اس وقت بڑی عام ہے حق بات کو ٹھکرا دے آج تو تکبر کی حالت یہ ہے یقیناً آج تکبر کی حالت یہ ہے کہ آدمی کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میاں یہ غلطی کر کیوں اگر یہ کہے گا وہ سو باتیں سنانے کے لیے کیوں اس کو اپنے اندر غلطی یہ نہیں کہیں گے جزاک اللہ کے چشم باز کر دی مولانا روم فرماتے ہیں جزاک اللہ کے چشم باز کر دی مرابا جانے جانا ہمراز کر دی اللہ آپ کو جزا دے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے جانے جانا کا ہمراز یعنی اللہ کے ساتھ ملا دیا تو میرا سب سے بڑا محسن بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے اس کے در پہ ہو گئے اس پر مسلط ہو کسی کو نماز کے لیے کہنا کسی کو کسی اس کی کسی ایسی بات پہ تمبی کر دینا کہ یہ صحیح نہیں ہے جائز نہیں برداشت کا مادہ وجہ کیا ہے وجہ یہ بیماری حق بات کو ٹھکرانا جب بندہ حق بات کو ٹھکراتا ہے وہ حق کو ٹھکراتا ہے جب حق بات کو ٹھکراتا ہے وہ حق کو ٹھکراتا ہے اور حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت وہ گویا اس نے اللہ کو ٹھکرا دی جس نے حکم کو ٹھکرا دیا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظمت اس جلال اس کی اس عظمت کی کوئی پاسداری نہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی اور عظمت کی پاسداری گویا نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ان کے سامنے بھی بڑا سمجھتا تو قرآن نے جو یہ ذکر فرمایا کہ ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے یعنی ان کے گرد ہٹ دھرمی نے گھیرا ڈالا ہوا اور ان کی گردنیں اٹھی ہوئی ہیں یعنی تکبر کی وجہ سے اکڑی ہوئی ہیں جھکنے کا نام نہیں لیتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی خاص توفیق سے ہمارا ہمیں ہم سب کو ان تمام بری خصلتوں سے اور رضائل سے پاک فرما دے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور قرآن کریم کے نایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ و نبی و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہ آتی انفسنا تقواہ و ذکی ہا ان تقیر ون ذکا عن طولیٰ و مولاح اے اللہ ہمارے نفوس کو تقوا کی دولت عطا فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے نفوس کو پاک فرما دیجیے اے اللہ آپ ہمارے نفوس کے مولا اور مالک ہیں اور آپ ہی ان کو بہترین پاک فرمانے والے ہیں یا اللہ اللہ آئینہ بالعلم اے اللہ علم نافع کے ذریعے مدد فرما وزینا بالحلم حلم اور بردبائی کے ذریعے زینت عطا فرما و اکرمنا نہ تقوا کے ذریعے اکرام فرما و جملنا بالعافیہ صحت و عافیت والی نعمت کے ذریعے سے حسن اور جمال عطا فرما و صلی اللہ تعالیٰ میں نے آیت سجدہ پڑھی تھی سجدہ پڑی Thank you.